جزا خیر دے ایک آدمی نے آپ سے قرض لیا اب وہ فقیر ہو گیا وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتے آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو زکوٰۃ میں نہ کر لوں تو ایسا نہیں ہوگا اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب احترام سے آپ اسے گھر بلائیں مثلا آپ کا ایک لاکھ روپیہ اس پہ نکل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ دے نہیں سکتا اور یہ خود مستحق زکوٰۃ ہو گیا اب آپ اس کو ایک لاکھ روپیہ بطور تحفہ نقد دے دیں جب اس نے لے لیے قبضہ کر لیا اب اس سے کہیے کہ چونکہ آپ میرے ایک لاکھ کے مقروض ہیں آپ اپنا ادھار چکا دیجیے وہ آپ کو پیسے واپس کر دے سمجھ گئے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اس کی بھی جان چھوڑ گئی ہاں جی بندہ ہی نہیں اس کو تو آپ دے کر کے اپنے گھر میں بٹھائیں نا میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں ان کو گھر میں بٹھائیں یہ پیسے دیں یہ آپ کو دیے پیسے اب آپ میرے مقروض ہیں آپ مجھے ادا کر دیں بلکہ فقہ نے یہ لکھا کہ آپ کا مال نکلتا ہے نا کسی پر تو آپ نے اس کو پیسے دے دیے بہت اڑیل بھی آدمی ہو سکتا ہے نا وہ پیسے لے کے میں تو نہیں دیتا زبردستی اس سے پیسے چھین لیں جب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اس لیے کہ آپ کا مال نکل رہا ہے اس کے اوپر ہاں زبردستی چھین بھی لیں آپ تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے